شعبہ نے آصف بن قلیب سے روایت کی کہا میں نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا منع فرمایا یا مجھے منع فرمایا ان کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی یعنی اس کے بعد اسی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بانوے